ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے